ش میری والیوں سے جاتا انسان کی تو پورا کی دشمن ہوتی ایک دشمن تو ایک انسان اپنے کسمت ایک اپنے والوں اپنے تو اپنے سکا اس کا مقابلہ تم سار اپنی قوت و طاقت اور ہی کے ذریعے کر لیتا ہے ہمیشہ اس لیے انسان جب دشمن کا کہیں مقابلہ کرنا ہوتا اس کے سب سے بچنا ہوتا ہے تو اپنا سہ ہے تاکہ اس کے سب سے بچ جائے بھاگ کر کے بچا پولیس کے حوالے ہو کے بچا بچا دیتا اپنے آپ کو لیکن شیطان مربوط اتنا تمہیں پیار سو کہ دنیا میں آج تک اس کے مقابلے کا کوئی اسلحہ کی بتا دیشی کہ دنیا کے اندر ایسا دشمن ایسا پیار سین ایسا طاقتور کہ جس کا مقابلہ کرنے جس کے مقابلے کی طاقت کائنات میں کسی کو اسی رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ اور رسول رب مقامات پر ہمیں حکم دیا کہ بس اتنی شیطان کے بی سو کی شیطانیوں سے اگر کوئی بچا پچاس

حدیث کے اندر آتا ہے نبی سراچھا دیکھیں گی ایک صحابی کو بہت ہی زیادہ غصہ دیا آپ سے باہر ابو بکر صدیق اس کو کنٹرول کرے گا جائے اگر میں فارغ کھڑے ہو کے پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول سمجھا اللہ کے بندے سن میری بات لیکن ایک نہیں سارے لوگ تنگ آ گئے اللہ سے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ پورے یہ انسان اتنے غصے میں بھی وہی ایک کلمہ پڑھ لے تو بھی کنٹرول میں آ جائے شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں اسی لیے قرآن پاک رب العالمین نے کئی مقام پر فرمایا سیتا سیتا نسبا لوگوں اگر شیطان تمہیں نسبات ش نہیںت نسبات اب کی جمع ہے مشک کہتے ہیں وسوسہ مشغلہ

اوپر حملہ کرے ہم لوگ ہم جن لوگوں کو مشین کی جتنا ہے جو کرتے ہیں اگر شیطان کامیاب ہو ہو گیا اللہ فوری تو انہیں جاتا ہے اور شام بہت پڑھتے ہیں اللہ کی شیطان کی سر سر سے سے مجھے بچا لے محفوظ رہ جاتے ہیں سیتا سب کی بڑی اہم حدیث نبی بھائی بغیر آتا ہر انسان سو اللہ نے ایک فرشتہ اور ایک سی کوش کو یہ دوستوں نے ساتھ جاتی دونوں کی ڈیوٹی لگی دونوں کے دو کام میں اب مدد یہ فرشتہ جو ہے یہ کی بات ہے ہے آپ آپ آپ آپ ہوئے ہوئے ہیں ہیں نیکی کرا سوئے ہو سکتا کو ایم دے آپ سک میں جبان ایک کے سو ایپ میں دی بار کرئے فرمایا انسان کے اندر پیدا ہو اللہ آسان اس پر اللہ کی حمد کرے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے ہمارے اوپر مہربانی وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ فَارِسٍ

اتحادی میں تحریک ہم نے استعمال کو حکم دیا ہے شرش کیا اس کے اس کا جواب میں نے بتایا کہ شیطان کے سر سے بچنے کا کوئی ذریعہ کے نہیں ہے اور شیطان ہمارا کشم شی پہ اٹھے سب کی ہی بندو اے آندی بندو شیطان تمہارا دشمن ہے اس اس لیے ہمیشہ کو سمجھنا سب کو دشمن ہی سمجھنا کبھی اس کو اپنا کیونکہ اور اپنا نہیں سمجھنا

اس میں کش کچھ موت الشيطان اسی شی طیش ہر جب شیطان کو کہا فخرج نکل کے گھر سے کو پورے چین مل گئی کیونکہ یہ نکل کے جاؤں گا لیکن جب آپ مجھے دے دے قیامت تک یہ نہ نہ نہ نہ میں بیمار ہوں آئے کبھی کبھی سو کسی کیا کرے گا ذات کی کے دم تک میں چاہی شیروں کے پاس گئے ثم لا تجد أكثرهم أكثرهم شاكرين شاكرين اچھی ہے شوق اچھی ہے شوق معاشی بھون گاشی باعث آدم کی اکثر اولاد کو تیری نافرمان بنائیں گے فرما بردار نہیں بلکہ بعض آیا جب شام ش ہم نے دیکھ لیا تجھے پاس سوچی کے لیے بہت کہتا ہیں ہم ان میں سے ہر ایک بہتر تو کہتا کیا ہے حدیث کے اندر آیا رہے دیں گے تو ہم زندگی میں گمرا کرتے ہیں عمر سو جو برا کرنے کی میں نے اپنے بندے کی تیز لگا ل جتنا بھی گمراہ کرے گا اگر سب کے ساتھ توبہ کر لیں گے تو تیری ساری گمراہی کو ہمیں توبہ کی برکت سے ختم کر لیں گے ابلیس گہرے میں جیسے میری کمی ہر سکے جب تک ان کے جسم میں جان رہے گی تب تو ہم رہیں گے میرا بھی فیصلہ سن وہ وہ وہ مکانی میں تین اپنی پیشن کی قسم اپنے سشن کی قسم اپنے اور مرتبہ قسم کھا کہتا ہوں یاد رکھ اگر جان نکلنے کے پہلے بھی توبہ کریں گے جب بھی جب نہ ہوگا شیطان یہ مردود چوشوڑی ایک لڑکے شوشن سے کسی سوچ ایک طرح طریقے کی کسی اور کسی اور کسی ایک سمت ہے ہم ایک اس کے جذبات اس کے کے شوق اور اور اور اس کو دیکھتا ہے اسی لیے میرے بھائیوں قرآن نے ساتھ کی سیخی روپئے کی جیسے میں سیکھا وہ خطوات الشيطان الشيطان فإنه بالفحشاء والمنكر آتت شکش کو ہے کرنے کے لیے بنایا ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھو کیشیت کرتا ہوں میں شیتان شیتان کے کسی بھی راستے کی پیروی نہیں کرنا کیوں يأمر بالفحشاء والمنكر جتنی شی طور کتنی اچھی طرح نہیں دیتے ہلو نہیں دیتے ہیں ایک سب شیت سے بچائی جی بھائی شیت کی شی بچانے والی والی چیزیں اس کے کے محدود رکھنے چیزوں میں سب سے پہلی چیز توحید خالص اللہ اکبر سوشو الہ الا اللہ توحید خالص پیدا ہیں جہاں جہاں جہاں جہاں آیا بھی بھی بھی بھی چلتا چلتا چلتا ہے ہے ہے وہ تم نے اوپر اوپر نیچے والا کچھ کام آ جاتے ہیں نیچے والے کو چند سمجھ کہ شیطان تمہیں اپنے کے اندر لے لیا کیوں نیچے والوں کو جس سے یہ چاہیے

سونا کے دینا دنیا کھیت اچھے شوق کو اس کی جن کا کا جن ایمان مکمل تھا جن کا ایمان خالص تھا جن کے دل میں توحید خالص تھی شیطان ان کو اپنے کو میں نہیں کیا شکل شی طور کے شیطان کے نسبات سے تو ضروری ہے سات سی اشتی ہیں بہت سی اس کی اس کی موتی ہے اس طرح کی شرح سیم ہو

اس کے رسول اللہ تو میں تھے اور نبی کی کی سنت کو بدلنے اس میں میں میں جہاں سنت خالص نہیں

تو یاد رکھنا وہ بچانے کے کے لیے شیطان سر سے کافی ہے کسی ضرورت نہیں سکے فائدے کی ضرورت ہے اور نہ میں تبدیلی بننے کی ضرورت ہے

اگر کو چاہشی ویشن ہے

ہم نے جمع کر دیا بینک میں جو سود آتے اپنے اوپر غریبوں کی خدمت کرتی ارے حرام مال تو حرام دے کے خرچ کیا تو کیا کرنا انفاق فی اپنے رشتے ہمارے کو اللہ حد رام سکتے

خیرات کرو تو شیطان تم کو ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو گے مسجد مدرسے میں تو اتنا پیسہ تمہارا کم ہو جائے گا شیطان حق رکھا مال کی کمی کے لیے تو ڈراؤ جو آپ رہتے ہیں انہیں کرتے ہیں ایسے اپنے حمان تھے اپنے نام حمان تین اللہ کے تہوار کی راشد کیا پہ ہے یہ تمہاری مقصد سو رکھتے ہیں دیکھیے یہ خوب سندھ ہے اور اللہ یہ بھی کرتا ہے جتنا تم نے اس سے کئی تمہیں اللہ کر ہے نمبر اسی طرح نمبر چار بڑا اہم مسئلہ ہے شیطان اپنے مسکات اپنے پاور کو استعمال کرتا کرتے تھوڑتے سے جب کمانے کی لوگ آتی ہے کی کی نوکری کاروبار کی کوئی بہت روکتی تھی سوچ چھیڑ ہیں

آپس کے جھگڑا اور لڑائی سرکار پوچھتا سوچتا کہ دو مسلمان آپس میں لڑے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ دلایا ان کو مساق کرنے کی صبح کو سجا دلایا ان کے لیے سات سے مدد کرنا لیکن مذاق کے ذریعے ان کی توہین کروائی اور اس میں سکتی ہے بس مذاق مذاق یہ حقیقت میں لڑائی لوگ کہ سکے اور سیکھا اور سمجھنے کے لیے ہمیشہ کبھی برائی کا بدلا برائی سے نہیں یہاں کا بدلا برائی برائی بدلا نیکی سے دو اگر برائی بدلا نیکی سے دو گے تو شیطان کے نظبات سے بچ اور خاص طور سے بڑی میاں بیوی کے درمیان کی لڑائی ساتھ سیلتے ہیں صبح سویرے سے سمندر پانی پر اپنا اتر سی ہے ہے سارے ایک کو بلاتا ہے کے پورا کرنے کے لیے سے ہے شام کے ساری لوگوں

جا رہے تھے مسجد میں جگہ سے جگہ پہننے کی اور سب کو تعلیم کروانے کسی کے جگہ جماعت کو افسوس کیا توبہ کر لیا بلکہ تیسرا بس آج خدا کے دے میں میں میں اجتماع مدرسے بچے جا رہے تھے ہم نے راستے میں کھیل مشغول کر دیا بچے نہیں جا سکتے اور دوسرے دن ٹیچر بھی پٹائی کرے کہ گھر کے ماں باپ بھی بیٹھ گئی تو ملنے کی رفتنی سوچی سب کو پہلے چھا جاتا ایک آیا مشکل بڑھتا ہوا سلطان سوچتا ہوں تو کیا اس میں جتنی پوری پوری تو سننا تو میری آخر سیا ہم اس نے سنیا کی دنیا سے چل رہی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج آج دونوں میں میاں کو بڑک ایسے تیرہ دیا تیرہ دیا تیرہ دیا سے اٹھا اور اس کو کرے گا زبردست آج کیا کیمیا ایسے میں کھوٹ کر گئی بچوں کو طرح طرح کے فساد سب سے سے بڑا کہاں ہوتا ہے بہت شیتا محفوظ تو شیطان کے ندی سے بچائے اور بڑی چیز کیا ہے شیطان سب سے زیادہ جذبات میں دیکھ سکتے جس کو دودی ہوگی دیکھیں گے تو امام اور موسی سے لے کر کے بادشاہ سلامت کے دربار تک سارا مسئلہ کس کا ہے زبان کا اسی لیے رقم آدمی نے فرمایا لوگوں کو ایک آدمی رقم ہوں میری بندوں کو پہلے ہمیشہ اچھی باتیں کیا تیری دکھانے اور خانے والی نہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اور شیطان کے سے دنوں کیری ان شکی اس میرے بھائیوں ہمیشہ

ہر ہر مصیبت سے بچا دے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان شیخی کیا کو ہر ہر آفت سے بچا دے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت نصیب فرما العالمین آس سے وہی کام دے جس میں آپ کی رضا

تیری راہ میں جہاد کر رہے ظالموں کا سر گزر کر کر کے حق کو کرنے اور اور کی کی مدد رہے رہے ہیں اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما ہمارے ان میں جو شہادت شہید شہید جا ہیں

ولكن شك حفاظة صلحاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وبالحسان وإيتاء ذي القربى